ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنا زندگی چار دن کی ہے اس کو گزارنے کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا سمجھایا سب سے ابتدام چلیں خداون عالم نے انسان کو پیدا فرمایا ماں کے پیٹ میں روزی اور خوراک اور غذا سے جب ضرورت پڑی تو مالک کائنات نے اس وقت جو روزی دی وہ نجس تھی پلیت تھی ناپاک تھی تو منہ کے ذریعے نہیں پیٹ میں پائپ فٹ کر دیا اس میں کیا حکمت تھی گلے کا جب ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں تو غذا یوں ہی پہنچایا کرتے ہیں ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ گلے کے راستے غذا نہیں پہنچ سکتی اللہ کے لیے کیا مجبوری تھی فرمایا میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا میں تیرا رب میں تیرا پالنے والا بنانے والا پیدا کرنے والا روزی دینے والا حسن و جمال کی دولت سے نوازنے والا بادشاہت دینے والا اور میرے بندے میں نے تیری زبان کو اس لیے پاک رکھا کہ دنیا میں آ کر میری میرا قرآن ہوگا تیری زبان ہوگی میں نے تو تیری زبان کو وہاں بھی پلیت نہیں ہونے دیا اب اگر تو کنگریوں کے گانے گا کر پلیت کرے تیری مرضی اور جب پیدا ہوا تو وہ پائپ ڈائی نے ساتھ دیا گویا روزی کا ایک دروازہ تھا اس کو ڈائی نے بند کر دیا اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں آ جا میرے بندے دروازہ بند ہوا میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دو دروازے کھول دیے دودھ کی نہریں بہا دی کبھی خدا کی کریمی سے غور تو کیا کرو جاپان والوں کی بنائی ہوئی نپل دو دن میں خراب بچہ چوچتا ہے دودھ پیتا ہے دو دن میں خراب امریکہ والوں کی بنائی ہوئی چار دن میں خراب چین والوں کی بنائی ہوئی ہفتے میں خراب اور یہاں یہ حالت ہے فرمایا آ میں نے ایک بندے کو بارہ بچے دیے ایک ایک بچے نے ڈھائی ڈھائی برس دودھ پیا تیس سال تک رات دن بچے دودھ پیتے رہے فرمایا آ میں خدا کی بنائی ہوئی نکل دیکھو آج بھی ویسی ہے جیسی پہلے بھی تبدیل کوئی فرق نہیں میرے کارنامے اور ہیں بندوں کے کارنامے اور ہیں تم خدا کا مقابلہ بندوں سے کرتے اور پھر فرمایا کہ میرے بندے تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا ٹانگے والے کا بچہ ہے ریڑی والے کا بچہ ہے کاشتکار کا بچہ ہے معمولی ملازم کا بیٹا ہے تیرے ماں باپ کے پاس گلوکوز کہاں سے آیا کہاں سے چینی اس قدر ملے گی جو تجھے ہر وقت میٹھا بنا کر پلاتی رہے فرمایا میرے بندے یاد کر چار برس تو نے دودھ پیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے پھیکا دودھ نہ پلایا وزیروں کا محتاج نہ بنایا گورنروں کا محتاج نہ بنایا پیروں فقیروں کا محتاج نہ بنایا کسی سرکاری افسر سے شوگر مل کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں ڈی سی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں آ جا میں نے تیری ماں کی چھاتی میں شوگر مل اندر ہی قائم کر دیا فرمایا تو تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا امیروں کی فرج ہے امیروں کی تھرموس ہے امیروں کی یہاں رب جو ہے تیرے غریب ماں باپ کے پاس کہاں سے یہ چیزیں آئی سردی کا موسم ہے بارش برس رہی ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے رات کی بارہ بجے بھی اگر تو نے دودھ کیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے ٹھنڈا دودھ نہ پلایا میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا اور جب تو تھوڑا سا سیاح ہو گیا تو یہ دودھ نہ کافی ہوا تو ماں نے دو دروازے تھے وہ بند کر دیے نے ایک بند کیا خدا نے دو دروازے کھولے اور جب ماں نے دو دروازے بند کیے فرمایا او میرے بندے چاروں طرف رو جی کے میں نے چار دروازے کھول دیے دو بند ہوئے تو چار کھل گئے اور جب موت نے ان چاروں دروازوں کو بند کر دیا موت کا جھٹکا لگا موت آ گئی فرمایا میرے بندے گھبرانا میں نے تیرے لیے جنت الفردوس کے آٹھ دروازے کھول دیے تو آنے والا بن میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے تیرے لیے سجائی ہے تیرے لیے سب کچھ وہاں پیدا کیا ہے میرے بندے اس آٹھ دروازے کیوں بنائے ایک دروازے سے خلقت ساری داخل ہو سکتی تھی فرمایا میرا بندہ جس دروازے سے آئے چاہے داخل ہو جائے یہ نہ سوچنا پڑے کہ دروازہ ادھر ہے میں ادھر کو آ گیا ہوں میرے بندے میں تجھے اتنی تکلیف بھی دے کے راضی نہیں جب رب العالمین کی اتنی بڑی کریمی ہے اور اتنی بڑی بندہ نوازی ہے اگر لوگ مانتے نہیں اولاد اگر پیدا ہو کوئی کہتا فلاں نے بزرگ نے چھہارے پڑھ کے دیے تھے کوئی ہے فلانے نے پھول دیا تھا کوئی ہے فلانے نے درختوں کے پتے بتائے تھے فلانے نے یوں کیا تھا اور جب بچہ مر جائے پھر کہتے اللہ نے مار دیا جینا اولاد دینا یہ اوروں کا کام مارنا خدا کے ذمہ اللہ میں ابھی کیا کہتا ہوگا عجیب مخلوق میں نے بنائی ہلکا کھاتا مارا کھاتا میرے ذمہ کاروبار میں اگر منافع اچھا ہو کہتے وہ بات ہو اچھا کوئی آرام کی رات بھٹے ہیں بھی بھٹے ہیں نہ نوکرا کو چین دے دیتی نہ آپ آرام کی منافع کیوں نہ ہوئے جو خسارا تھی بن گئے اللہ کی اللہ میاں کا اللہ میں منافع برور پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندہ تم نے میری خدائی کی طرف کبھی غور نہ کیا سبزی ترکاریوں کے رنگ دیکھو پھلوں کے رنگ دیکھو اپنے گھر میں رنگ روگن کرا کے دیکھو اگر رنگ والے پھر اچم ڈالا ادھیڑ دیتے دو دروازے رنگ کرا کے تو دیکھو جس خدا نے ساری کائرات کو رنگا ہے وہ اتنے رنگ کہاں سے لائے پھول پھول کا الگ الگ رنگ پتی پتی کا الگ الگ رنگ سبزی سبزی کا الگ الگ رنگ جو دیکھو وہی خوش لما نرالے نرالے نرالے فرمایا پتی پتی کا مالک میں قطرے قطرے کا مالک میں ذرے ذرے کا مالک میں ہر چیز کا مالک میں بہو والا کل قدیر ہر چیز پہ قادر میں اللہ بکافل کا او میرے بندے پھر آپ سے تجھے پیدا کرنے کے لیے میں کافی تجھے پالنے کے لیے میں کافی اور میرا دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر جاگتا تاکتا کیوں پھرتا ہے اللہ ماں کسی بندے سے دو چار مرتبہ کوئی چیز مانگو تو الک کھا جاتا ہے پڑ گئی ہے مانگنے کی خدا وہ ہے جتنا مانگو اتنا ہی راضی فرمایا تیری مانگ ختم نہ ہو میری عطا ختم نہ اتنی بڑی جھولی پھیلا کہ میرا خزانہ بھی وسیع ہے تیرا دامن بھی وسیع جنہوں نے مانگ کر لیا رب العالمین سے ان سے جا کے پوچھو کہ خدا کیسے دیتا اور ہے بڑا بینیا سبحان اللہ کسی کو اٹھا کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے کسی کو تخت شہنشاہی سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے بڑا بینیا اب بھی نہیں مانگتے لوگ اب تک سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس کی کاراگری ہو رہی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس نے خود بخود فرمایا لوگوں ایسے وقت سے بچنے کی کوشش کرو ایسے ماحول سے پناہ مانگو ایسے معاشرے سے پناہ مانگو اتنے حالات بگڑ گوں ہو جائیں گے بگڑ جائیں گے صبح کو آدمی مومن ہوگا ایماندار ہوگا شام کو موتا ہی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو ہر بلڈنگ سے ہر کوٹھی سے ہر بنگلے سے ہر عمارت سے کنجری کی آواز آنے لگے گی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری وقت میں میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لیا کرتے تھے گہری گہری سوچ میں رہا کرتے تھے میں نے عرض کیا میرے آقا کیا غم ہے سارے کی پریشانی ہے فرمانے لگا ابو حریرہ تجھے کیا بتاؤں قرآن کریم کی چار صورتوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک نیند سے بیدار ہوا میرا دل چاہا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں میں پہنچا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے میں نے بھی ساتھ نیت باندھ لی ابو ہریرہ کہتے ہیں حورت خود کی تلاوت ہو رہی تھی جب آیا پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا اور صحابی کہتا ہے مجھے حضور کے سینے میں سے یوں آواز آتی تھی جیسی پکتی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہے پچاس سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے ساٹھ سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے چالیس سال کی عمر گزار بیٹھے ہو کبھی اس بات پہ غور نہ کیا میرے نبی تیرے نبی عرصیوں کے نبی فرسیوں کے نبی ساری کائنات کے نبی ساری ساری رات روئے اور ہم لوگوں کو تمام عمر میں کبھی رونا نہ آیا کیوں روئے ہم نے کوئی گناہ کر رکھے اگر کوئی مصیبت آ جائے پھر بھی مسلمان کہتا ہے تو پتہ نہیں میرے کو کیڑا گنا ہو گیا کیڑا پتہ ہی سانس بغیر گناہ کے آتا نہیں معافیت کے بغیر آتا نہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہم لوگ سانس نہیں لیتے اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا کیسے پتا چلے گا صدیقہ رضی کر تعالیٰ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی اچانک بیدار ہوئی میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سر سجدے میں ہے رو رہے ہیں آج جی فرما رہے ہیں اتنے روئے اتنے روئے مجھے ڈر ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام عمر مشقتیں اٹھا اٹھا کر دین کی حفاظت فرمائی پندرہ پندرہ دن درختوں کی پتے چبا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا قرآن پڑھا آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے بھوک کی وجہ سے ایک ایک وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا آج تم لوگ ہزاروں نام سے کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے اس وجہ سے کہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کریم کی عظمت کے لیے کوئی گنجائش نہیں پہلے بھی ایسے لوگ آئے جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا کا ٹب مایو کل بولا کل اذا تتلى آیا تلا قال عثاطر اول قرآن کریم کو قسطوں کی کتاب بتایا کرتے تھے خود فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے دل اول لالا فلو ماتالو کی آلود اندر کالا ہو گیا ساری عمر کما کما کے مر گئے جوڑ جوڑ کے اکٹھا کر کر کے مر گئے بنگلے بنائے کوٹیاں بنائی جائیداد اور مربے بنائے جس اولاد کے لیے تمام عمر رات دن دور دھوپ کی اب بدل کا آخری وقت ہے جن کپڑوں میں پسینہ آ ہوا ہے ان کپڑوں سے نفرت جس چمچی سے اب بدال نے دوا پی اس چمچی سے لفرت جس پیالے پیالی میں کھانا پانا بالے کیا ان پیالوں سے نفرت جس لوٹے کو استعمال کیا اب بال نے اسپتال میں اس لوٹے سے نفرت جس بستر پہ موت آئی اس بستر سے نفرت اولاد نفرت کر رہی ہے بیگم صاحبہ نفرت کر رہی ہیں ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی ہیں کبھی موت نہ آ جائے اما جان کے سارے کپڑے برتن اکٹھے کر کے ملا کے سر پہ رکھ دیتے ہیں ملا بڑا خوش ہوتا مکھی ہاتھ آئی ملانی کے جا کے حوالے کرتا ہے کھول کے دیکھتی ہے کہتی ہے تو بہت سارا مال ہٹا آ گیا خدا کرے ایک بندہ روز مر جایا کرے مولی صاحب یہ محبت میں کپڑے نہیں ملے یہ نفرت کا نتیجہ ہے لوگوں کا یہ عقیدہ اگر میت والے کپڑے ہم نے پہلے تو پھٹکا نہیں کھائیں گے اور مر جائیں گے مولوی کو دو تاکہ مولوی میت والے کپڑے پہننے فٹافٹ مرے ایک مولوی تو کم ہوگا نا پر یاد رکھو تو سارے جنگے مردے کپڑے سالوں کی آوا تھا سوکھے نہیں مرتے شادی تے تو ہک گرا سا تو دکھیندہ نہیں آخا تیرے مرن دا انتظار نہ کروں بیا بڈ مروں کیا کروں کی پارٹی بڑے بڑے لوکاں واسطے پکنک تے جاوے تو بڑے بڑے کو نال گدی بندے کڈانی مسیح دے ملا کو آکھے آئی تے تو دریا وچ ڈو ٹبی لے آؤں جہے ویلے گھر کوئی مرے گا آپ کو پتا نہیں لگ بوہا بوا کے پاس اور کا حال دیکھو جس جگہ گھر کے شہر میں تجھے غسل دیا جائے گا گھر کا کوئی آدمی ڈر کے مارے وہاں کھڑا ہونے کو تیار نہیں فرمایا مایا پھر مر امی لبھی وہ ساری بتی ہی وہ بیوی والا کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں آخری وقت ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس بھاگے لوگ جاتے ہیں اگر تو اسرائیل قریب کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں تم ڈاکٹروں کو بلانے چلے ہو میں بغیر بلاوے آ گیا ہوں جب تک ڈاکٹر آئے گا اس وقت تک تو میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا اسی کو کہتا کہ کیسے کیسے گھر موت میں کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پیل تل کیا کیا ہے موت نے اور سارا قد قبروں میں ڈالے موت نے بنگلے سنسان کر دیے کوٹیاں ویران کر دی ملک اور شہروں کو برسات کر دیا جب اس کا چکر لگا کسی کو ہوش نہ آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاحب احترام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے ارشاد فرمایا لوگوں تم بتاؤ تمہیں اپنی زندگیوں کی کس قدر امید ہے ایک صاحب کہتا ہے مجھے زہر کے بعد اثر کی نماز کی امید ہے مجھے اثر کے بعد مغرب کی امید ہے مجھے مغرب کے بعد نیشا کی نماز کی امید ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا سانس لیا اور اپنا قدم مبارک اٹھایا فرمایا تم نے بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے جو قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں تقدیر آج ہوتا حضرت کاری صاحب کچھ پتا نہیں جو سانس اندر کو گیا وہ باہر آئے گا کہ نہیں جو باہر آ گیا وہ نہ معلوم اندر بھی جائے گا نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جماعت کو یہ مسئلہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا انہوں نے دنیا میں کبھی جی لگایا نہیں اور آج کل تو ویسے بھی حالات دیگر گوں ہو گئے اب تو لوگوں کو نماز تک کی صحیح معنوں میں توفیق نہ رہے اور کیسے نماز پڑھ کل دیکھنے والا بے نماز پانی لگانے والا بے نماز گندم کاٹنے والا بے نماز مشین کے اندر سے نکالنے والا بے نماز آٹا پیسنے کے لیے اٹھا کر لے جانے والا بے نماز آٹا پیسنے والا بے نماز آٹا چھالنے والی بے نماز آٹا گوندنے والی بے نماز روٹی پکانے والی بے نماز سامنے لا کر رکھنے والی بے نماز اب بتاؤ ایک ہزار آدمی بے نماز دیا ہے اس روٹی کو کھا کر پوری ولی کیسے بنے جانور پالنے والا بے نماز خرید کر لانے والا بے نماز ذبا کرنے والا بے نماز گوشت بنا کر دینے والا بے نماز پکا کر کے سامنے رکھنے والی بے نماز اس گوشت کو کھا کر کیسے کوئی امام شافی بنے کل نہیں کیا پیروں کا نام لیتے ہیں کون پیر کو مانتا ہے علامہ سید القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تمام عمر میں کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی لگ بے نماز کے ہاتھ کا دوہا ہوا دودھ پی کر پی کر کبھی اللہ والے نے دیکھائی آج معاشرے کی شکایت ہو رہی ہے اور سارے کا سارا ماحول کا بیڑا کرے تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں سب سے میٹھی تھی لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے کئی سال ہو گئے اسلام نازل ہوا تھا دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا ہندوستان سے قیدی میں ایک جج صاحب نے زہر کی نماز پڑھائی پہلا دن اور سارے کا کا سارا ماحول بیڑا کر تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں سب سے بچی تھی لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ کئی سال ہو گئے اسلام لازل ہوا تھا دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا ہندوستان ایک جج صاحب نے زہر کی نماز پڑھائی پہلا دن تھا نماز آسمان سے اتری حضرت نے دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا پیچھے والے کہنے لگے نماز نہیں ہوئی میں نے کہا کیوں زہر کی نماز کی تو چار رکعت ہوتی ہے تم نے دو ہی پڑھا دی تو کہنے لگا نہیں نہیں دو ہے لگا نہیں جی چار ہے تو کہنے لگا کئی مرتبہ گیا ہوں مرت تو جمعے کی دو ہی پڑھاتا ہے بڑی معلومات ہے ان لوگوں کی علم کے سمندر ہے یہ نرالی ماریں گے نرالی اس گمن میں رہنے والا ہم سرکاری ملازم ہے خدا کی قسم پروردگار عالم نے صاف صاف فرما دیا اقرا کتاب کل مالئی کا سیدھا اپنی کتاب پڑھ خود فیصلہ کر تو جلتی ہے یا دوست بھی خود فیصلہ کر جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں ان کا اس طرف دھیان نہیں توجہ نہیں نظر کام نہیں کرتے اس طرف کہ دین اور اسلام اور ایمان قرآن بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں سلطان میں باول پور میں نرسری اسکول کے نام سے مدرسے ہیں جہاں چار پانچ سال کے چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوتے ہیں بڑے بڑے رہی پندرہ سو اٹھارہ سو روپیہ مہینہ فیس ہے اس بات کی فیس ہے کہ ہماری اولاد کو پکا انگریز بنا دو اور آج کل تو ویسے بھی اب گرمی کا موسم آ رہا ہے نا عورتیں اپنے بچوں کو نوا کر دلا کر انگریزی فیشن کے کپڑے انگریزی دال بنا کر پاؤڈر واڈر چھڑک کر خود ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر ساتھ کے پاس لاتی ہے خالہ دیکھو ایمان سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی انگریز کا تو ہو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انگریز کا بچہ ہو آپ جیسے خانہ بھی کہتی ہے مجھے اللہ پاک کی قسم ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں اب بتاؤ اما کی تصدیق ہے دادی کی تصدیق ہے سب کیسے پڑے گا صورت بنا کر شکل بنا کر وہ معصوم بچوں کی شکلیں انگریزوں والی نہ بناؤ تمہیں سامان والا راب حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں جیل میں رہتے رہتے انیس جناب حضرت کے گھر سے نکلے انیس جنازے اٹھے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے والدہ کا انتقال ہوا اطلاع دی گئی تشریف لاؤ اللہ کا چہرہ دیکھو جلابی کو کندھا دو جواب دے دیا فرمایا اللہ پاک میری اماں سے نفرت فرمائے پر میں اماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں تقریب مولانا ابو رحیمہ اللہ کی بیگم نے ٹیلی یعنی گرام دیا میں علیل ہوں سخت بیمار ہوں آخری وقت ہے ملنا چاہتی ہوں ایک منٹ کے لیے آ کر مل جاؤ اللہ والے نے رانچی جیل سے جواب دیا استغفار کرتی ہوئی چلی جا کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا قرآن کریم سے تلاوت کرتی ہوئی چلا چلی جا ان شاء اللہ کل پہ میری تیری ملاقات ہوگی تو سے ملنے کے لیے انگریز رانچی کے دربار میں میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں میرے کابر کی تعریف پڑھو لیکن اخباروں میں پڑھا کرتے ہو نا فلانا سر فلانا سر فلانا سر ان کے ساری سر ہیں پیر نہیں ہے ڈر بھی نہیں ہے انگریز میموں کا خوب چاٹنے والے انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ چوٹ کر بڑے بننے والے اسلام کے وفادار کب ہو سکتے قرآن کے وفادار کب ہو سکتے ہیں ملک کے وفادار کب ہو سکتے ہیں یہ پرانی عادت پڑی ہوئی ہے ارے تم ہو بیسٹوں میں گھروں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر جی، مولویوں بھی بیڑا درخت کر دیتا دو زخمیوں کی بولی کیا ہوگی میں نے کہا بھائی میں دیا تو ہوں نہیں پر اندازہ میرا یہ ہے کہ انگریز ہوگی کہنے لگے کیوں میں نے کہا اس لیے کہ فرانس والے بھی جائیں گے امریکہ والے بھی جائیں گے چائنا والے بھی جائیں گے کچھ ہمارے یہاں سے بھی تشریف ضرور لے جائیں گے تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے کی سمجھے تو صحیح کیا دین ہے ہم لوگوں کا کیا ایمان ہے ہم لوگوں کا عقید ہندوؤں والے اعمال یہودیوں اور عیسائیوں والے ستنے غیروں والی اور پھر امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ادھر دم نکلے گا ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا کیوں جنت کے دروازے پہ تو پٹواری بیٹھا ہے بڑا معاملہ ہے فرمایا ثم الضالون مل تم من شجر من زقوم کھانے کے لیے مانگیں گے ایسا کھانا ملے گا جس کو کھاتے ہی اتن یا منہ کے بل باہر نکلے پانی پانی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے نیچے کے ہوش پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اور یہ اوپر کا ہوش کود کر کمر پہ جا پڑے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے مائے پیاس سے میدان میں ایک آدمی کی زبان اتنی بار لٹک جائے گی اس سے اٹھارہ آدمی کھڑے ہوئے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں مصیبتیں اٹھا کر اپنے اپنے پسینے میں ابھی ساتھ میں آتا لوگ گل جائیں گے اڑ جائیں گے کوئی کسی کا نہیں بنے گا اخیر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ساری مخلوق جائے گی صفات کے لیے اس بات کہتا ہوں کروڑ پکے کے دوستوں آخری سہارا ہے حضور کی کا سب سے آخری سہارا اگر حضور نے میری تیری شکل کو دیکھ کر یوں فرما دیا کہ جاؤ جاؤ تم میرے نہیں ہو میں تمہارا نہیں ہوں کہاں ڈوب کے مریں گے کہاں جائیں گے ہم کون سا ٹھکانا ہم نے تلاش کر رکھا ہے اور روایت میں آتا ہے کہ امت اور مخلوق کی بے کسی اور بے بسی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلی فون کا سسٹم قائم نہیں فرمائیں گے الاؤ الاؤ نہیں فرمائیں گے نہ رکا لکھ کر اللہ میاں کے نام دیں گے بلکہ یوں آتا ہے حدیثی کتابوں میں علماء موجود ہے کہ حضور سجدہ فرمائے اور یوں فرمایا میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا توجہ ہے اتنا لمبا سجدہ کروں گا سات دن سات راتوں جتنا عرصہ گزر جائے گا نبی پرور عالم کو اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے منائے تو اللہ میاں کو مکر سے منانا چاہتا ہے اتنا لمبا سجدا ایک ہفتہ رات دل ہر آن ہر گڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں ہے اور یوں فرمایا اس سجدے میں جو میں دعا پڑھوں گا وہ پروردگار عالم مجھے اسی وقت سکھائے گا محرم محرم گان شریف آندہ پہ ہے نا منہ مسجد کو تلاش کرے تو جتنا سجدہ برائے ٹھونگ ہو گئے آخر سارے کول شراب کتنی بجے شروع تھی میں نہ اتنے بجے تو مک جتے رہے ویلے نہ صبح ہو با سادہ حافظ کو تھا پسند جڑے اللہ حافظ کے دا اسلام اور رمضان کا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد آواز آئے گی اربارہ سکایا محمد او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ سل پوچھا لفظ دیکھو حدیث پاک سے سل مانگو ساری عمر مانگا جہاں مانگا مکے میں مانگا مدینے میں مانگا بگر میں مانگا ہنر میں مانگا خندق میں مانگا آخری وقت میں ربی ابلی امتی ربی ابلی امتی دم نکل رہا تھا مانگ رہے تھے فرمایا قیامت میں بھی میں مانگنے والا ہوں گا وہ دینے والا ہوں فرمایا پھل میرے محبوب مانگو میں دوں دوں گا گا جالے بھر مانگے آپ صاحب کرام نے فوراً کیا یا رسول اللہ آپ اتنا تو مانگیں گے فرمایا اتنا مانگوں گا اتنا مانگوں گا جب تک میرے چاہنے والے کو ایک ایک کو جنت میں نہ لے جاؤں میں اپنی جھولی کٹھی نہیں کروں گا عظمتیں ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور آج امت کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ دکان میں نہ دولت میں نہ ذمہ دارہ پن میں کسی معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی اب یہ یہ مہینہ کون سا ہے شام کے اعتبار سے مہینہ کون سا ہے زور سے بولو رجب کا مہینہ ہے ہمارے یہاں ہندوستان کی عورتیں آپس میں پوچھیں نا یہ چاند کون سا کہتی ہے کنڈوں کا مہینہ کنڈوں کا مہینہ انہیں رجب کہنا آتا کنڈے یاد رکھتی اور جب وہ تاریخ آتی ہے نا تو عورتیں دوپہر کو ایک دوسری ہمسایا سے پوچھتی ہیں تم نے اپنا کنڈا کر لیا آخر نہیں آخر شام کو کرے آخر آخر تو فجر اپنا کنڈا کرے اندازہ لگا میری دعا یہ ہے کہ اللہ کسی کا بھی کنڈا نہ کرے بتائیں آپ کنڈا کہتے کسے ہیں اپنی اپنی سمجھ میں میری سمجھ میں کنڈا یہ ہے کہ عورت مر جائے اور لائن بچوں کی چھوڑ جائے تو مرد کا کنڈا ہو گیا مرد مر جائے تو عورت کے ذمے اس قسم کی لائن یتیموں کی چھوڑ جائے تو کنڈا ہو گیا تو میری تو دعا یہ ہے کہ کسی کا بھی خدا کنڈا نہ کرے بلکہ یہ چال ہے سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے رام کی شرارت ہے انہوں نے عبادت کا نام دے کر امام جعفر صادق کا نام لے کر کنڈے کرانے شروع کر دیے اصل میں خوشی ملائی جاتی ہے سید امیر معاویہ کے انتقال کی پھر بھی میں پھر بھی کہتا ہوں امیر معاویہ کا کنگا نہ کر حضرت امام داغیر کا کنگا نہ کر سیدنا امام حسین کا کنگا نہ کر کنگا اپنا کر یا اپنے ماں پیو دا کر کیوں کرے یہ تیرا کچھ کھا کے مریں گے کیا مطلب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے جتنا نوازا موجزات عطا فرمائے شریعت عطا فرمائی کلام الہی عطا فرمایا امت عطا فرمائی تو وہ تمام سے تمام بڑی سے بڑی نعمتیں اسی مہینے میں اللہ پاک جل شاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرایا بڑا سبھا لل اثر لاتو سات سے پاک ہے نوز باللہ اللہ میاں کے کپڑے تھوڑے ہی کلی تھوڑے سے پاک ہے پلیتی سے پاک مراد نہیں ناپاکی سے پاک مراد نہیں بلکہ فرمایا لوگوں میں تمہارے شریف کردہ معبودوں سے پاک ہوں انجینئروں سے پاک ہوں لیبر کا محتاج میں نہیں اسباب کا محتاج میں نہیں تم میں سے کسی قسم کا محتاج میں نہیں سبحان اللہ اثر آدھی لا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کو رات اور رات لاکھوں حسین چیز تھے میرا کوئی ساتھی نہیں میرا کوئی شریک نہیں میرا کوئی ہمسر نہیں اور پیدا میں کروں ساری کائنات کو اور بعد میں میرا شریک کوئی کیسے بن جائے ایمان عزم ہونا بڑا مشکل ہے قرآن پہ یقین مشکل قرآن پہ ایمان مشکل قبر کی مٹی پہ یقین آ جائے گا درخت کے پتوں پہ یقین آ جائے گا معمولی بات پر یقین آ جائے گا نبی کے فرمان پہ یقین کرنا بڑا مشکل بھی بڑا بے نیاز ہے اللہ میں بے نیاز ہے کہ نہیں فرمایا آؤ جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر جاؤ گے پھر اب میں بھی اگر تم سے مرے کی خبروں کی مٹی نہ چکواؤں تو میری خدائی کیا ہو چار دیکھ لو کتنا مزہ اس کاروبار میں ہے نا کوئی گیس کا بل نہیں بجلی کا بل نہیں ٹیلیفون کا بل نہیں ہاؤس ٹیکس نہیں تیل ٹیکس نہیں مصول سونگی نہیں کچھ بھی نہیں آمد ہی آمد ہے اور خرچہ تو کچھ نہیں کرو کئی مرتبہ میرے دل میں آتا ہے جب تھک گیا ہوں سفر نہیں ہوتا چلو میں بھی کہیں بیس پھر مٹی کی ڈیری لگا کر کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤں بڑے آیا کرو گے تم کروڑ پکے والے پھر آنکھوں گیا پھر کاری حلیف والی تھی گیا مکر کے پیچھے بڑے جلدی لگتے ہیں لوگ فرمایا سبحان اسرآب اب دیکھی لیلہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات بنوری ہی نہیں فرمایا نبی نہیں فرمایا رسول ہی نہیں فرمایا فرمایا سراب لوگو میں اپنے بندے حبیب نبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات سے لے گیا فرمایا سورج ٹھہر جا شام ساکن ہو جا اے ہوا رک جا ستاروں ٹھہر جاؤ رات ٹھہر جا درد درد کرنا بند کر دو سارے نظام عالم کو روک دو ساری کائنات کو ٹھہرا دو استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے محبوب کی آمد ہے جاؤ کائنات کا نظام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ آملہ کا نہ ہو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی اور میزبان خدا ہو مہمان مصطفیٰ ہو سفر کیسا ہونا چاہیے سارا نظام روک دیا گیا ہرا دیا گیا حاصل کر دیا گیا بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حامی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے آرام فرما پیل کو حکم ملا جا میرے محبوب کو لا جا کے آئیل آئے جبریل آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں جبریل کہتا الہی یہ تو آرام فرما رہے ہیں کیسے بیدار کروں کیسے جگاؤں عرض کیا الہی یا محمد کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں فرمایا نہیں نہیں یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں فرمایا نہیں نہیں محبوب نرالا ہے انداز جگانے کے نرالے ہو جب مزہ آئے گا اور جبریل رات میں آگ والی ہو اور جگانے کا طریقہ عام ہو یہ بے ہے میرے محبوب خیال کرو اگر حضور کو بلانا ہو تو پہلے قبضے میں جبریل کو کرو میٹائل کو کرو پھر ان کو بھیجنا وہ لے کے آئیں گے یوں ہی نہیں ڈھائی روپیے کے پٹاخے رکھے کے حضور آئے وہ لیے تو چلے بھی گئے اور بغیر ٹکٹ واپس ہو گئے واہ بھائی واہ نبی اتنا سستا ہے اگر نبی کو بلانا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام کی استقبالیہ کمیٹی پہلے بلا کے بٹھاؤ جنتی برا اکلاؤ جبریل کو بھیجو میکائل کو بھیجو تمام کائنات کے نظام کو ساکن کرو پھر حضور کو بلانا اور یہ کہتے ہیں کہ جب حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو کچھ اور ہو گئے تھے دنیا میں کچھ اور تھے وہاں کچھ اور تھے میں کیا ہوا ڈرامہ بن گیا بلکہ آنکھ سے عظیم اٹھانے والے فرشتوں نے تمنا کی تھی بیت المامور کے فرشتوں نے پیاز ظاہر کیا تھا حسرت کی تھی اس کالی والے کی پیاری صورت ہمیں بھی دکھا اور انہوں نے اسی صورت کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی جس کا دیدار بلال کیا کرتا تھا جس کا دیدار سہیل کیا کرتا تھا جس کا دیدار تمام صحابہ کرام نے کیا ہے اسی صورت کا دیدار جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا اسی صورت میں اسی سیرت میں اسی لباس میں اسی حالت میں میرے محبوب کو آسمانوں پہ لیا یوں جھولی میں دو جہان کی دولت کو لیے بیٹھا ہے ابو بکر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی مرضی سے بنایا نو علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا سارے رسولوں کو اپنی مرضی سے بنایا سارے نبیوں اور پیغمبروں کو اپنی مرضی سے بنایا بادشاہوں کو اپنی مرضی سے بنایا بڑے بڑے حسینوں اور زمینوں کو اپنی مرضی سے بنایا پر میرے محبوب جب تیری والی آئی تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنایا میرے محبوب جیسے آپ کی روح نے چاہا اور میں مارا کیسے بناتا جس چہرے کی میں نے قرآن میں قسمیں کھانی ہو وہ گٹیا کیسے ہوتا سارے معاملہ کھلے ہیں دھلے ہیں صاحب احترام کی صحابیت کسی سے بکتی نہیں بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صاحب احترام کو بھونکتے ہیں بکواس کرتے ہیں کہتے ہیں جی صحابہ اسلام کا کوئی اعتبار نہیں میں کہتا ہوں او اگر نبی کے شاگرد کا اعتبار نہیں تو تیرا بھی اعتبار مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم فیل نہیں ہو سکتا یہ شاگرد ہے محمد علی خدا کی قسم ان مریدوں کا کیا کہنا جن کا پیر کالی کملی والا ہے ان شاگردوں کا کیا کہنا جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو ان مقتدیوں کا کیا کہنا جن کا امام امام الانبیاء ہو اور اس فوج کا کیا کہنا جس فوج کا کمانڈر ان چیف آمزہ کا جرم تھی صلی اللہ علیہ الحمد